اتخذوا عدوه وعدوكم أولياء ويلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم سورہ ممتحنہ کا رب تم آپ کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں یہ چار صورتیں جو ہیں سورہ مجادلہ حشر ممتحنا اور خف یہ متفر ہیں سورہ حدیب کے دوسرے مضمون یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا سورہ مجادلہ کے اندر زجرات تھیں بڑے منافقوں پر اس کے بعد آئی سورہ حشر اس کے اندر زجرات تھی کچھ ذرا کم درجے کے منافقوں پر اب حضرت سورہ ممتحنہ کے اندر بڑے درجے کے مؤمنین پر زجرات ہے بڑے درجے کے اس کے بعد آئے گی سورہ صف اس کے اندر چھوٹے درجے کے مؤمنین پر زجرات ہوں گی اس طرح قصہ میں عرض کر دوں قصہ سن لو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی تیاری فرمائی انشاءاللہ یہ واقعہ آئے گا سورہ توبہ کے اندر ارد کروں گا تفصیل حضرت کے ایک بدری صحابی ہیں حضرت والی ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے باہر کے یمن کے تھے اور یہاں آ کر مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا پھر یہ مسلمان ہو گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے یہاں جب آئے مکے کی جب تیاری ہوئی انہوں نے ایک عورت کو خط لکھ کر دیا کہ جا مکے والوں کو دے دے نبی علیہ اخلاط اور تسلیم کو بدریہ وہی اطلاع کر دی گئی حضرت علی تعالیٰ وجہ اللہ تعالی آپ نے مجھے بلایا مجھے حضرت زبیر کو اللہ کو اور ایک آدمی اور چار آدمیوں کو بھیجا کہ روزہ ایک خاص ایک جگہ ہے وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے وہ لے آؤ ہم نے گھوڑے دوڑا دیے باقی اسی جگہ پہ ہمیں ملی وہ عورت ہم نے اسے کہا جلدی کا خط دے دوں تیرے پاس خط ہے اس نے کہا ماں ماں یار کی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے آخر ہم نے اسے اتارا اس کے سارے سامان کی تلاشی لی تو خط بھی نہ نکلا ہم نے اسے کہا جلدی کا خط دے ورنہ تو یہ ننگا گا دھمکی دی جب تو اس نے پھر بالوں کے مچوڑے میں اس نے خط چھپایا ہوا تھا وہاں سے نکال سے دیا ہم خط لے کر آ گئے پورے مدینے میں شور نبی علیہ السلام نے ہاتھ ابھی نبی بلتا کو بلایا کہ میاں یہ خط تو نے لکھا اس نے کہا ہاں حضرت میں نے لکھا ہے بھائی کیوں لکھا ہے اس نے کہا حضرت جلدی نہ فرماؤ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہوں نہیں جی، میں منافق نہیں ہوں اور نہ میں کافر ہوں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جتنے شاگرد بیٹھے ہیں کسی کا مکے میں چچا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا چچزاد بھائی ہے تو وہ لوگ رشتہ داری کی بنا پر ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے میں باہر کا آدمی تھا میں وہاں مکے میں میں نے بسیرا کیا ہوا تھا میرے بچے وہاں مکے میں ہیں تو میں یہی چاہتا تھا کہ میرا کوئی احسان ہو جائے مکے والوں پر تاکہ اس کے ذریعے وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں ورنہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ اکیلے بھی چلے جائیں تو اللہ آپ اکیلے کو بھی مکہ فتح کرا دے گا میں نے کوئی نفاق نہیں کیا کفر نہیں کیا بس یہی میرا علاقہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کیا کیا کو مجھے چھوڑو میں اس کو قتل کرتا ہوں یہ منافق ہے یہ آپ نے میاں اس کو کچھ نہ کہو لا تقول له الا خیر حضرت عمر نے دوبارہ مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو ان قد شاہدہ بدرن یہ بدری ہے اور اللہ اہل بدر فقال اے معلوم شیتم تم اللہ پاک نے تو بدریوں کو سب کچھ معاف کر دیا ہے سمجھا سی پھر حضرت عمر جو ہے دم آت آئینہ عمر حضرت عمر کی آنکھوں سے پانی آ گیا اور آپ چپ کر گئے <clears throat> اس واقعے پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اب خط کا مضمون پڑھو بڑا عجیب مضمون ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے مضمون خط ہے نہیں جی۔ اوپر لکھا ہوا ہے جہاں دو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم شن کل نظر آ رہا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کل لیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ان طرف تمہارے ساتھ ایک لشکر کے جو رات کی طرح ہے رات کی طرح ہے مانا جس طرح ہم چاہیں نہ چاہیں رات آ کر رہتی ہے اس طرح وہ لشکر آ کر رہے گا یہ سیرو کا اس طرح چل رہا ہے جس طرح کے سیلاب آتا ہے آواز ایسا پر تھوڑی اس طرح چل رہا ہے جس طرح کے سیلاب آتا ہے وہ اقسم ہے اندازہ فرماؤ پڑھوا وہ اقسم باللہ اور میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں لو سارا اللہ وعدہ واضح اگر آپ اکیلے بھی چل پڑتے اللہ اللہ اس کی مدد کرے گا ان پر تمہارے ان نہ کیونکہ اللہ نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے فتح کا فتح مدین آبارہ وہ وعدہ اللہ ضرور پورا کرتے رہے گا اب فرماؤ یہ خط کیا بتا رہا ہے کہ رات بتا رہا ہے ان کو یہ الٹا دھمکی دے رہا ہے یہ تو دھمکی ہے کہ میرے پیغمبر آ رہے رسول اللہ وسلم آ رہے ہیں ایسا لشکر لے کر جو اپنا لیل رات کی ہے یا تیروں کا سیل سیلاب کی طرح آ رہا ہے اور اگر آپ اکیلے بھی آ جاتے تو اللہ ضرور مدد کرتا سمجھا نا سی خط بھی بتا رہا ہے کہ ہاتھ ہاتب بھی بلتا جو ہے وہ مخلص ہے مناسب نہیں ہے حضرت نبی علیہ السلام نے پھر آخری فیصلہ یہی دیا کہ لا تقول له الا خیرا کہ ابن ابی بلتا کے بارے میں تم خیر ہی کہو اور کوئی بات نہیں کرو بات ابھی لکھا ہے لہو اللہ اب کرو مانا حضرت اس صورت کے اندر حضرت اسباب مقاتا ہے انشاءاللہ تعالی لکھا ہے کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو زجر برائے مؤمنین علی علی سبیل سبیل التنزل التنزل لکھا ہے سورہ مجادلہ کے اندر بڑے منافقوں پر گجرات تھیں سورہ حشر میں چھوٹے منافقوں پر اب جو ہے پر گجرات نیچے آ رہی ہے بات اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا نہ بناؤ تم ادب میرے دشمن کو حضرت یہاں اسباب اربا مقاط آنند آ رہے ہیں ادبی پر لکھا ہے سباب نمبر اول سبب مقاطع نمبر اول یہ پہلا مقاطع کا سبب ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں نہ بناؤ تم میرے دشمنوں کو سبب نمبر یہ تمہارے جی دشمن ہیں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دلی دوست تلقون الیہم بالمودت <coughs> خیال کرو تو رمانے کا ڈالتے ہو تم طرف ان کے دوستی کو ڈالتے ہو تم طرف ان کے دوستی دوستی ہو تم ان کی طرف دوستی کو ڈالتے ہو یعنی دوستانہ برتاؤ کرتے ہو اور پیغامات بھیجتے ہو حضرت مودا پر کچھ لکھا ہے آشیا ہے یہ فائدہ نمبر لکھا ہے ہاں حاشیے کی دوسری سطح ہے اور فائدہ نمبر دو لکھا ہوا ہے یعنی گو دل سے دوستی نہ صحیح مگر دوستانہ برتاؤ بھی یعنی دل سے دوستی نہ صحیح مگر دوستانہ برتاؤ بھی نہ ہو وقد کا فر ہو سباب مکاتا نمبر تین گا یہ نمبر تین ہے اور یہ ادو کا بیان ہے اور تاکہ کفر کے انہوں نے ساتھ اس کے جو آگیا تمہارے پاس من الحق کے حق سے یخرجونا سبب مقاطع نمبر چار طریقہ ہے نمبر چار نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تمہیں بھی انتو منو وجہ اخراج کیوں نکالتے ہیں وجہ چاہے اس لیے کہ ایمان لائے تم اللہ پاک پر جو پروردگار ہے تمہارا اب دیکھو حضرت سارے خطابات بڑے عجیب طریقے پر یا یو اللہ دودینہ الدینہ آمن ایمان والوں سے خطاب ہے سمجھا جی؟ ان ان ان کن کن کن تم تم مطلب لکھا ہے مان از موالات نمبر ون ہجرت دوستی سے پہلا مانے کیا ہے ہجرت ہے اگر ہو تم نکلے ہو تم خرج تم کے اوپر لکھا ہوگا گھروں سے جہاد اور وسطے جہاد کرنے کے میری راہ میں اور وسطے طلب کرنے کے میری رضا مندیاں تو صرف رونا الم بل خفیہ بھیجتے ہو تم طرف ان کے پیغامات محبت کے محبت کے پیغامات ان کی طرف تم خفیہ خفیہ بھیج رہے ہو وہ آنا عالم ہو مان از اصرار مانے از اسرار او تو سرون اسرار اسرار سے الگ مانے معنی بھی موجود ہے حالانکہ میں خوب جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو تو فال ہو سمرہ موالات اگر کوئی آدمی دوستی رکھے گا تو نتیجہ چاہے اور وہ انسان جو کرے گا تم سے یہ کام تم میں سے تو بس تاکہ وہ گمراہ ہو گیا ہے راہ راست سے سیدھی راہ سے وہ گمراہ ہو گیا <coughs> یہ کون اندر گسل رہا ہے یہ پاس حکم یقین آدان پہلی دفعہ آیا ہے یہ روزانہ آتا ہے روزانہ آتا ہے اچھا من کر نکی ہے حضرت مانے دوم کیا لکھا ہے مانے دوم اگر ہاں اگر قابو پا لیں وہ تمہارے اوپر مکے کے مشرقوں کا بس نہیں چلتا تمہارے اوپر وہ تم سے کمزور ہے اگر ان کا بس چل جائے تو فوراً تمہیں ختم کر دے وہ پس ہو اگر قابو پالے لیں وہ تمہارے اوپر یقون لکم آدان فوراً ہو جائیں گے واسطے تمہارے دشمن یہ کونوں کے لیے جو فوراً لکھا ہے فوراً ہو جائیں گے وہ واسطے تمہارے دشمن دشمن بن جائیں گے اظہار عداوت کرنے والے آدان کا مانا چونکہ دشمن تو اب بھی ہیں یہ یعنی نہیں کہ آپ دوست ہیں بعد میں دشمن بنیں گے دشمن اب بھی ہیں لیکن دشمنی چھپی ہوئی ہے بعد میں ظاہر کر دیں گے ہو جائیں گے واسطے تمہارے آدان اظہار عداوت کرنے والے جب سوپو الیکم جب سوتو پر لکھا ہے وہ اظہار عداوت یہ کہ وہ کا بیان ہے اظہار عداوت یہ کہ بڑھائیں گے طرف تمہارے ہاتھ اپنے اور زبانیں اپنی ساتھ برائی اور رسانی سے خیال کرو مانے گا اور بڑھائیں گے طرف تمہارے ہاتھ اپنے ایزا رسانی کے اور زبانیں اپنی ساتھ ادارہ سانی اور برائی کے تک فور ہونا لکھا ہے نیچے نمبر دو میں ہاں وجب جب پر لکھا تھا نمبر اول اضرار دنیاوی اور یہاں لکھا ہے بدو پر اضرار وہ دنیاوی نقصان کا ذکر تھا کہ تمہیں ایزا دیں گے اب اضرار دینی کا ذکر ہے اور دوست رکھتے ہیں کہ اگر کفر کرو تم لو مذریعہ ہے کفر کے معنی میں ہے اور دوست رکھتے ہیں کفر کرنا تمہارا بس حلن تنفا کم ارحم حکم طریقہ حضرت رفا سبب موالات رفا موالات کا سبب تو یہی بنا نا کہ بچے پیچھے سے اگر ہاتھ کے مکے کے اندر فرمایا یہ بچے یہ مال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے ہر گدنی نفع دیں گے تمہیں رشتے داریاں تمہاری اور نہ اولادیں تمہاری قیامت کے دن جدئی کر دے گا درمیان تمہارے اللہ تمہارے ان کے درمیان جدئی کرا دے گا اور میں المر ہو ہی صاحب و وہ بنی ہے ہاں ہر گدنی نفع دیں گے تمہیں رشتے داریاں تمہاری اور نہ اولادیں تمہاری قیامت کے دن جدئی کر دے گا درمیان تمہارے اور اللہ پاک ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں جو کچھ بھی تم کرو خدا دیکھ رہا ہے قد کانت لکم قد کانت بلکہ نمونہ مقاتا انل کفار نمونہ انل کفار کفار سے مکاتے کا نمونہ پیش کر رہے ہیں دیکھو تمہارے عبد ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح مقاتا کیا تھا تاکہ ہے وقت تمہارے اس وقت تم ابتدا اچھی اس کا مانا ابتدا اچھی فی ابراہیم بیچ ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں کے جو ساتھ حضرت سے تھے حضرت کے جو ساتھ تھے یعنی ان کے مبین قالو جب جبکہ کہا انہوں نے اوقات مختلف میں اوقات اوقات مختلف اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا پھر جو مرید بنتا گیا وہ یہ کہتا گیا بار جی تو صاحب نے نہیں کہا جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے انا بورا من تبری اعتقادی چل ہے ہاں ہمارا تمہارا عقیدہ ایک دوسرے سے الگ ہے بے شک ہم بری بیزار ہیں ہم من کم تم سے ماتا بدھنا اور ان ہستیوں سے جن کی باتیں کرتے ہو تم اللہ کے سوا تم سے اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کی باتیں کرتے ہو ان سے بالکل بری بیدار ہے کفرنا بے دیکھوں یہ بیان ہے برا آؤ کا کس کا بیان ہے برا آؤ کا کس طرح انکار کیا ہم نے تمہارا انکار کیا ہم نے ہم نے انکار کر دیا کفرنا پر لکھا ہوگا یعنی تمہارے عقائد اور معبودات کی عبادت کے ہم منکر ہیں یعنی تمہارے عقائد اور معبودات کی عبادت کے ہم ہم ممکن ہیں سمجھا تھی جی؟ وبدا بہن تبری معاملہ تن پہلے کیا تھا تبری اعتقادی تھی اب معاملے کے اندر بھی تبری ہے ہمارا تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے اور زیادہ ظاہر ہو چکا ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے یہ العداوت و دشمنی بل بغضاؤ اور بغض ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے بالکل سمجھا حضرت عداوت اور بغدا جو ہے یہ دونوں <clears throat> یہ مترادف ہیں یہ لگ ایک کالج یہ کہ یہ تاکید کے لیے لایا گیا اور ہے مترادف اور دوسرا کال یہ کہ مترادف نہیں بلکہ عداوت کا تعلق افعال کے ساتھ ہے اور بغدا کا تعلق قلوب کے ساتھ ہے عداوت کا تعلق افعال کے ساتھ افعال کے ساتھ اور غیر افعال اور بغدا کا تعلق قلوب کے ساتھ ہے کرو کرومانا اور غیر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دعوت اور دشمنی بل باہو اور بوگ آباد وہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ بھی حتیٰ تو منو اللہ واہدہ ہوں کہ ایمان لاؤ تم اللہ پاک پر حال ہونا اس کا جو اکیلا ہے جی اس کی شریفوں سے توبہ کرو شرک والے عقیدے سے توبہ کرو ایک اللہ تبارک مطالعہ کو حاجت روا مشکل پوچھا آنے الغیب غائب سمجھو تب تو ہماری تمہاری دوستی ہو سکتی ہے ورنہ ہمارے تمہارے درمیان بالکل بہت ہی بہت ہے تو میں مولویو ہاں؟ یا رامی حق ہے رحیمی حق کے ہاں، جوڑ کی ضرورت ہے توڑ کی ضرورت نہیں ہے جی جوڑ کی ضرورت ہے خیال کرو اب دیکھو اللہ فرماتے ابریم علیہ السلام کی ابتدا کرو کس کی ابتدا کرو ہاں، بعض مولوی ہوتے ہیں فلو کلی فلو کلی مولوی ہوتے ہر ایک کے ساتھ فلو رکھو ان کو کچھ نہ پہنچی جی، کل میں وہ مسلمان ہیں گے سمجھا ہر ایک کے ساتھ ملے جلے رہو ان کے ساتھ جی ان کے ساتھ جی، سب کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جی اللہ قول تو تؤمنو باللہ وحدہ حتیٰ کہ ایمان لاؤ تم اللہ پاک پر حال ہونا اس کا جو بالکل اکیلا ہے وہ سن رہے ہو ابریمی تب بنے گا آدمی کہ انسان مشرقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ کیا کرے ہاں، قطع تعلق کرے کیا کرے کیا کرے متا متا کرے گا تو تب ابتدا ہوگی صحیح ہاں اللہ قول ابراہیم مگر ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے کہ البتہ ضرور معافی مانگوں گا میں تیرے لیے یہ بات جو ہے اس میں ان کی ابتدا اس میں ان کی ابتدا نہیں کرنے گی ہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ بات ہے نا اس میں ابتدا نہیں کرنی حضرت <clears throat> حاشیے پر جب بین سطور کی عبادت ہے اے لے لکم فی غالے کون اے اور اے اے لئے لکم فی ذالک کا اسبا کون اس بات میں کوئی ابتدا نہیں آئے اے فل استغفار لل مشرقین مشرقوں کے لیے معافی کی درخواست کرنے میں کوئی ابتدا نہیں ہے اسی طرح کہا ابن اب نے بات مقاتل ابن حیان غیر وغیرہ واحد ابن کا حوالہ ہے مگر قول ابریم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہ البتہ ضرور معافی مانگوں گا میں لیے جی؟ وما کو لکا اور نہیں اختیار رکھتا میں مالک میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا میں مالک نہیں ہوں میں استفار کروں گا باقی میں مالک نہیں ہوں لگ اوپر کا گما عملے کو بھر کے دعا کو ضرور قبول کرا لوں مالک ہونے سے کیا مراد ہے کہ دعا کو ضرور قبول کرا لوں یا باوجود شرک کے نجات دلوا دوں کہ تو مشرق رہے اور میں تو یہ نجات دلوا دوں میں مالک نہیں ہوں البتہ میں معافی کی درخواست ضرور کروں گا لیکن وہ آئے گا انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر کہ معافی کی درخواست دوسرے تک تھی جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا باپ کفر پر مرا ہے تبین کرما تبیا ادب رہ تبر آگے تو سن رہے ہو کرنا جب آپ کو علم ہو گیا کہ وہ کفر پر مرا ہے آپ نے سخبار کو بھی چھوڑ دیا اور نہیں مالک میں تیرے لیے اللہ پاک سے کسی چیز کا ربنا مناجات ابراہیمیہ مناجات ابراہیم یا منا جات ہے اے ہمارے پروردگار اوپر آپ صرف تیرے اوپر سہارا کیا ہم نے کس بات میں اظہار تبری میں کس بات میں اظہار تبری میں کہ ہم نے جو تبدی کا اظہار کیا ان کو برملا کہہ دیا کہ ہمارے تمہاری دشمنی اور بوگ ہے وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے ہمیں ایزائیں دیں گے تکلیفیں دیں گے لیکن ہمارا سہارا کس پر ہے تیرے اوپر ہے صرف تیرے اوپر سہارا کیا ہم نے کا انا بنا اور طرف تیرے رجوع کیا ہم نے کفایت مہمات دارین میں کفایت مہمات دارین میں دارین کی مہمات کی کفایت کے اندر ہم نے تیری طرف رجوع کیا وہ علقل مسئیر اور طرف بھی تیرے ہے رجوع سب کا سب کا رجوع تیری طرف ہے ربنا علیہ کا نہ کے نیچے دنیاوی بھی ہے اور الحق المسیر کے نیچے چل ہے وہ آخرت کے متعلق ہے ربنا لا تجعلنا جالنا فکر یہ جملہ اولا کے متعلق ہے ربنا علیہ کا کے متعلق ہے اے ہمارے پروردگار نہ کر تو ہمیں کتنا اور آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آزمائش نہ کر سمجھ لو بات کیا مطلب ہے آزمائش نہ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہمیں مارتے رہیں اور سنو بات کافر ہمیں اور تو کافروں کو کچھ نہ کہے تو کافر کہیں گے دیکھو جی اگر یہ حق پر ہوتے یہ پیغمبر ہوتا اور یہ لوگ حق پر ہوتے تو ہم ان کو ایزائیں دے رہے ہیں مار رہے ہیں اللہ ہمیں عذاب نہ دیتا اللہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا معلوم ہوا ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں یہ کہیں گے نہیں کہیں گے وہ کل پڑا ہے لولا یعذب اللہ ہو سمجھ رہے ہو یا اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ کافر ہمیں مارتے رہیں ایزائیں دیتے رہیں اور تو ان کو کچھ نہ کہے عذاب نہ دے تو وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو اللہ ہمیں عذاب نہ دیتا معلوم ہوا یہ باطل پر ہیں ہم حق پر ہیں تو اس طرح ان کا کفر بڑھے گا کیا ہوگا جب کفر بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے فتنہ بن گئے ہماری وجہ سے ان کا کفر بڑھے گا تو ہم ان کے لیے کیا بن گئے یا اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا یا اللہ ہمیں ان کی ایزاؤں سے بچا ان کی تکلیفوں سے ہمیں معاف ہو ہاں کرو مانا اللہ ہاں، نہ کر تو ہمیں آزمائش واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا وغفر لنا اور معاف فرما تو ہمیں اے ہمارے پروردگار بے شک تو, تو یہ غالب ہر کام پر الحکیم و حکمت والا لقد کان لکم فیم حضرت مانا کالوں سے میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ البتہ تاکہ ہے واسطے تمہارے بیچ ان کے ابتدا اچھی لیکن لمن مقتضی نا یعنی مختری مقتضی اس انسان کے لیے جو ہے امید رکھتا ہے اللہ پاک کی عقیدہ رکھتا ہے اللہ پاک کا اور دن پچھلے گا سمجھا سی سر اللہ تحدید بر موالات تحدید ڈراوا ہے جو دوستیاں رکھے گا تو ان کے لیے ڈراوا ہے اور وہ انسان جو منہ میڑے گا یہ پھرے گا ابریم علیہ السلام کی اقتدا کرنے سے پھر جائے گا تو جواب مقدر لکھا ہوا ہے تو اللہ کا کیا ہے جی تو اللہ کا اللہ بچہ نقصان ہے اللہ اس لیے کہ بس بے شک اللہ پاک کاغل غنی جو وہ یہ نرا بے پرواہ الحمید و نرا تعریف کیا ہوا وہ بالکل بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے یہ چھوٹا سا اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ لقد قد کانت اس وقت حسنت فی ابراہیم پیچھے بھی آیا ہے پھر آ گیا لقد کان لطن حسنتن یہ دو دفعہ آیا ہے یہ تکرار ہے جواب اب لقد کان دوسرے پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس حاشی پر سابقاً باوجہ ابراہیم علیہ السلام کے مقتدا ہونے کی حیثیت سے تھا اب بحیثیت مقتضی اقتدا ہے فلا تکرار آیا ہاں پہلے تھا کہ ابریم علیہ السلام مقتدا ہے اس لیے ان کی ابتدا کرو اب ہے کہ اقتدا کا مقتدی بھی موجود ہے اقتدا کا مقتدی بھی موجود ہے مقتدی کو بیان کیا ہے سمجھ رہے ہو خیال کرو ذرا جالا بین حکم یہ بشارت ہے اللہ فرماتے ہیں تم یہ خطرہ نہ کرو کہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں وغیرہ وغیرہ امید ہے کہ اللہ ان میں بھی تمہارے دوست پیدا کر دے گا یعنی ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ ہو انجالا امید ہے اللہ پاک میں یعنی یعنی وعدہ ہے یعنی وعدہ ہے جو کہ کر دے گا تم درمیان تمہارے اور درمیان ان لوگوں کے جو دشمنی رکھتے ہیں تم ان کے ساتھ جی مبداتن محبت محبت پیدا کر دے گا انجالا کے نیچے یعنی ان کو مسلمان کر دے گا یعنی ان کو لکھا ہوا ہے دکھا کے نیچے یعنی ان کو مسلمان کر دے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی امید یعنی وعدہ ہے اللہ پاک کا یہ کہ کر دے گا درمیان تمہارے اور درمیان ان لوگوں کے جو دشمنی رکھتے ہو تم ان سے محبدن محبت بلّہ قدیر بلّہ قدیر ان سے پہلے عبارت مقدر ہے اور اس کو بعید نہ جانو اور اس کو بعید نہ جانو بلّہ ہو علت ہے اس لیے کہ اللہ پاک پوری قدرت رکھنے والے ہیں اللہ کا قدرت ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے بلّہ ہو غفور ترغیب توبہ چل گئے ترغیب ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس سے توبہ کر لو اور اللہ پاک بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے لا حکم اللہ قانون تعلقات محسنانہ کا ان سے جواز نہیں لکھ رہا ہوں میں سمجھا دوں بات کافر دو قسم ہے تین ہے کافر تین قسم ہے حربی ذمی مستعمل ہربی ذمی اور ہربی تو وہ ہے جو دار الحرب میں رہتا ہے اور ہر وقت جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے ذمین وہ ہے جو دارالاسلام میں رہتا ہے مختمل بھی وہ ہے جو عارضی طور پر الاسلام میں آیا ہوا ہے امان لے کر ذمیوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کوئی اچھا برتاؤ کرو تو ان سے میں منع نہیں کر رہا ان سے میں منع نہیں کر رہا سمجھا تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہو سمجھ رہے ہو جو لوگ نہ تمہارے ساتھ لڑے ہیں اور نہ تمہارے ساتھ لڑنے والوں کی انہوں نے کوئی مدد کی ہے اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تم برتاؤ اچھا کر سکتے ہو اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تمہیں مکے سے نکالا اور جنہوں نے مکے سے نکالنے والوں کی مدد اور تعاون کیا ان کا ان لوگوں سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے ہاں جی، یہ بات ان شاء اللہ چوتھے بارے میں بات آئے گی کہ چند چیزیں ہیں موالات مدارات مواسات کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے اللہ ہم سب سب کو تو کا وہاں ان شاء اللہ آئے گا اب کرو تو نا دیا خیال کر کے مانا لا جن حافظ اللہ نہیں منع یہ لفظ کا قانون تعلقات محسنانہ کا ان سے جواب ہوا ہے ہاں؟ بس ٹھیک ہے کرو مانا نہیں منع کرتا تمہیں اللہ پاک ان لوگوں سے جو نہیں لڑے تمہارے ساتھ یعنی ذمی یا مسالے یعنی دلّی تو وہ ہیں جو دار الاسلام میں رہتے ہیں مصالح وہ ہیں جو ہے ان کا دار الحرب لیکن انہوں نے سلو کی ہوئی ہے جی؟ نہیں لڑے تمہارے ساتھ پھر دین دین کے اندر اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے انتبر روحم حضرت انتبر روحم جو ہے یہ بدر الاستعمال بن رہا ہے اللہ دین المقات سے تم سے اوپر جو کھڑا ہے لا جن اللہ عن الذین اے عن ان تبرو اے عن ان تبرو یعنی اس بات سے کہ احسان کرو تم ان کے ساتھ اور انصاف کرو تم طرف ان کے ان کی طرف انصاف کے ساتھ پیش آؤ اللہ سے منع نہیں کرتا حضرت ایک تو انصاف ہے مطلب کیا ہے مطلب انصاف تو ہر چیز کے ساتھ ضروری ہے حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی ضروری ہے جہاں انصاف سے مراد جو ہے احسان سے مراد یہ وہ انصاف و احسان ہے یہ ذمیت والا معاہدہ ہے چاہے ہاں ذمیت والا معاہدہ پورا کرو اور ان کے ذمیت والے حقوق پورے ادا کرو خیال کرنا بتوں سے تو بلگا گئے ذمیت اور مصالحیت والا ورنہ مطلق انصاف تو ہر کافر بلکہ جانور سے بھی واجب ہے یہ سمجھ آیا ہے مطلب انصاف مراد نہیں ہے میں تو جائے اور انصاف کرو تم طرف ان سے اللہ ترغیب ترغیب ایک بے شک اللہ پاک دوست رکھتے ہیں المینا انصاف کرنے اللہ دینا پر لکھا ہے ہر بھی غیر مسالے ہر بھی ہر بھی اور مسالے بھی نہیں ہے سلو بھی نہیں ہے ان کے ساتھ ان لوگوں سے جو لڑے ہیں تمہارے ساتھ نیچے لکھا ہے بل فیل یا بل آزم بل فیل بل فیل لڑے ہیں یا ارادہ ہے لڑنے کا بل فیل یا بل آزم بیچ دین کے اور نکالا انہوں نے تمہیں من دیارکم تمہارے گھروں سے بظاہر ہوں یا نکالا تو نہیں لیکن یا بولو بولو یا نکالا تو نہیں لیکن ظاہر والا اخراج مدد کی ہے انہوں نے اوپر نکالنے تمہارے سے ان سے اللہ منع کرتا ہے انت ول انت جو ہے یہ بھی بدل بن رہا ہے اللہ دینا قاتلوکم سے جس سے انما جنہاکم اللہ عن اللہ انما جاق ملا اے ان طول ہوں اے ان طلح یعنی اس بات سے کہ احسان کرو تم ان کے ساتھ دوستیاں رکھو تم ان کے ساتھ مجازن احسان مراد ہے دوستی تو کسی کاغذ کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے بمن یا طول ہوں نتیجہ کیا یعنی ہے دوستی کا نتیجہ اور وہ انسان جو دلی دوستی رکھتا ہے ان کے ساتھ بس یہ لوگ وہی ہیں بڑے ظالم اور ظلم کرنے والے بس حضرت میں نے پورے سطح کی ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ جب فلو ہوئی تو یہ شرط لکھی گئی کہ تمہارا کوئی آئے گا ہمارا مذہب قبول کر کے تو ہم واپس ہیں اور نبی علیہ السلام کا کوئی بندہ آئے گا تو واپس نہیں کریں گے قریش کا کوئی آ گیا تو اب دوسرے سال جب آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے تو کچھ عورتیں آ گئی حضرت کے پیچھے اسلام قبول کر کے اور خود فتح مکے سے پہلے اب انہوں نے قریش نے پیغام بھیج دیا کہ فلونا میں تمہارا ہمارا معاہدہ تھا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارا عقیدہ قبول کر کے آئے گا تو تم واپس کرو گے جلدی کرو ان کو واپس کرو اب حضرت پریشان تو حضرت تو بھی خیال آیا اللہ نے وہی بھیج دی کہ ان کو کہہ دو کہ ہم یہ واپس نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ معاہدے کے اندر جوان کا ذکر ہے عورت کا ذکر نہیں معاہدے کے اندر جوان کا ذکر ہے رجل کا ذکر ہے عورت کا ذکر نہیں ہے اور یہ عورتیں لہذا ہم واپس نہیں کرتے خطرہ یہی تھا کہ عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں ان کو بیچاریوں کو وہ مار مار کر پھر مشرق بنا دیں گے پھر سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر واپس نہ ہونے دیا جہاں وہی قانون ہے کہ اگر عورتیں آ جائیں مہاجرات تو ان کو واپس نہیں کرنا بلکہ ان کا امتحان لے لو اور ان کو رکھ یا ایو آ دینا قانون اول برائے برائے اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا جب آ جائیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کرنے والی دار الحرب سے کہاں سے دار الحرب کو بیچاری چھوڑ کر آ گئی ہم تاشن حکم اول پہلا حکم ہے بس امتحان لو تم ان کا ان کا امتحان لے لو تم امتحان کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ امتحان کا طریقہ آگے آ رہا ہے بس امتحان لو تم ان کا اللہ عالم ہو اللہ عالم اس سے پہلے عبارت ہے اور محض ظاہر پر اتفاق کرو اور محض ظاہر پر اتفاق کرو اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو ان کے ایمان کو نیچے لکھا ہے حقیقت کا کلمہ حقیقت ان کے ایمان کو اللہ ان کے ایمان کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں بس تم ظاہر پر افتخا کر لو فین عالم تمگا بس اگر معلوم کرو تم ان کو بیتبار امتحان کے جی، بیت بار امتحان کے اگر تم ان کو معلوم کرو مومنات ایمان والیاں فلاح طرجہ حکم دوم ہے پس نہ واپس کرو تم ان کو کفار کفار طرف کے کافروں کی طرف بالکل واپس نہ کرو کیوں لا ہن حل لہم یہ حضرت علت عدم رد علت عدم رد واپس نہ کرو کیوں کیوں اور کے لکھا ہوا ہے کاف کے ساتھ کیوں کے لا ہن پر کیوں کے نہیں لکھا لکھ لو چھوٹا سا لفظ تکلیف تو ہوگی آپ کو ہاتھ بھی ہلانے پڑیں گے لیکن لکھ لو کوئی بات نہیں ہاں کیونکہ کیونکہ نہیں وہ عورتیں حلال واسطے ان مشرقوں اور کافروں کے تو کفار کی طرف جا رہا ہے زمین نہیں وہ مومنات حلال واسطے ان کفار کے اور نہ وہ کافر حلال ہیں واسطے ان مومنات میں کے بعد حکم سوم جی چل فرماتے ہیں اتنا کرو کہ جو عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کے خامدوں کو حق المہر واپس کرو کیا واپس کرو ہاں انہوں نے مکے میں جو شادی کی تھی نا اپنے خامدوں سے اور ان کے خامدوں نے ان کو حق المہر دیا تھا تو عورتیں واپس نہ کرو البتہ عورتوں کا حق المہر واپس کر دو سمجھ رہے ہو اور دو تم ان کو فار کو ماں وہ حق المہر جو خرچ کیا ہے انہوں نے انہوں نے جو حق المہر خرچ کیا ہے ماں سے مراد کیا ہے حق لکھا ہے نا مہار مارج لکھا لکھا ہے نا جی ہاں ماں سکو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج تک جو وہ خرچہ کرتے رہے گھر میں دیتے رہے سارا واپس کرو ماں سے مراد کیا ہے مہار ہے بس اور حق المہار واپس کرو تم وہ جو انہوں نے خرچ کیا بلا جنا علیکم اور نہیں کوئی اوپر تمہارے جے کہ نکاح کر لو تم ان مومنات کے ساتھ جبکہ دے دو تم ان کو اجورا ہن اجرت ہیں ان کی یعنی حق المار ہے ان کی اجور ہن کے لیے لکھ لو مہورا ہن لکھو لکھو ہمت کرو اجرت سے مراد وہ متے کی اجرت ہو ہے مہورا ہن حق المار مارے ان کی جو ہیں وہ ان کو دے دو تم لکھ لیا ایک بات بتا دوں خلاصہ یہ ہے کہ منہ جب آئیں گی تو جو آدمی ان کے ساتھ نکاح کرے گا اس کو دو رقمیں دینی پڑیں گی کتنی رقمیں ایک رقم دے گا وہ اس کے خامد مشرق کو جو مکے میں ہے اور ایک رقم اس عورت کو دے گا بطور جدید حق المہر کے کچھ سمجھ آیا ہے ایک رقم کس کو دے گا مکے میں مشرق کو دے گا جو اس کا سب کا تھا اور ایک رقم خود اس عورت کو دے گا جب نکاح کرے گا وہ حق المہر کے طور پر خیال کرنا جبکہ دے دو تم ان کو فجور ہوں مارے ان کی بلا تم سے حکم نمبر چار چل گئے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی مشرقات زوجات مکے میں باقی تھی مشرقات زوجات مکے میں باقی تھی وہ وہاں بیٹھی تھی یہ ہجرت کر کے آ گئے اور وہ ان کی مشرقہ بیویاں تھیں جو مکے کے اندر تھیں حضرت عمر کی بیوی تھی سمجھا تھی اور حضرت دوسرے تھے ان کی بھی تھی تو اللہ نے فرمایا اب ان کو طلاق دے اب ان کو اپنی عصمت میں نہ رکھو تم بلا تم سے کوب ایسا مل اور نہ قبضہ میں رکھو تم اسمتیں کافیرا کی کیا مانا کر رہا ہوں اور نہ قبضے میں رکھو تم اور نہ بند کرو تم عصمتیں کافرا عورتوں کی کوافر ہے نا کافرا عورتوں کی عصمتیں تم اپنے پاس بند نہ رکھو سمجھا لکھا ہے بل مراد بل عصمت ہا ہونا ان نکاح ہو بل مراد بل عصمت ہا ہونا نکاح ہو نکاح مراد ہے ادرو المانی اور نہ بند رکھو تم قبضے میں رکھو تم عصمتیں کافرا عورتوں کی یعنی ان کو طلاق دے دو اور ان کو باہر فارغ کر دو اچھا لیکن جب تم طلاق دو اور سنو بات طلاق دو اور وہ لوگ جو ہیں ان میں سے ظاہر ہے کوئی شادی کرے گا ان کے ساتھ تو جو بھی شادی کرے اس کو کہو بابا میں نے جو حق پل مار دیا تھا وہ مجھے واپس کر جی۔ سمجھ رہے ہو مکے میں جو عورتیں تمہاری مشرقات بیٹھی ہوئی ہیں بیویاں ان کو طلاق دے دو پھر ان کے ساتھ جو آدمی وہاں نکاح کرے مشرق مکے کے اندر ان کو کہو کہ بابا ہم نے حق المار اتنا دیا تھا ہمیں واپس کرو تو فلو تھی نا اس وقت اب جب فلو کا وقت تھا نا جی فلو حدیبیہ کا یہ ڈیڑھ سال کا عرصہ جو گزرا ہے بس علوما انفق تم حکم نمبر پانچ اور مانگو تم جو کچھ کے خرچ کیا تم نے اور چاہیے وہ مانگ لے میں جو کچھ کے انہوں نے خرچ کیا ان کی عورتیں یہاں آ جائیں تو وہ مانگے تمہاری عورتیں وہاں جائیں تم نے فارغ کر دیا تم مانگو تم ذالکم حکم اللہ یہ حکم ہے اللہ آپ کا کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے نیچے کا تو اس کو ضرور مانو تو اس کو ضرور حکم ہے اللہ پاک کا تو اس کو ضرور مانو تم سمجھا سی یا کم بینکم مناسب فیصلے کرتا ہے درمیان تمہارے یا کموں کے نیچے مناسب لکھا ہے مناسب فیصلے کرتا ہے درمیان تمہارے اور اللہ پاک جاننے والا بڑی حکمتوں والے ہیں میرے طرف دیکھو میں مسئلہ سمجھا دوں پھر انشاءاللہ اللہ اگلے سے سنو بات زید کی مثلاً بیوی تھی مکہ مکرمہ میں زید نے طلاق دے دی سمجھ رہے ہو اب زید نے جو طلاق دے دی ہے کافروں سے مطالبہ کیا گیا کہ بابا اس عورت کو حق اور مہار ہم نے پانچ سو روپیہ دیا تھا وہ ہمیں واپس کرو انہوں نے واپس انہوں نے واپس نہیں کیا اچھا اب ہمارا پانچ سو ان کے بعد رہ گیا نا جی اب ان کی کوئی عورت ہجرت کر کے ایمان قبول کر کے ہجرت کر کے یہاں آ گئی ہے مدین منورہ مدین منورہ میں عامر نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے کس نے شادی کی ہے تو عامر نے اس عورت کے مکے والے خامن کو پیسہ دینا تھا نہیں دینا تھا تو عامر جو ہے وہ مکے والوں کو دینے کے بجائے زید کو دے دے کس کو دے دے کیوں زید نے پیسہ لینا ہے مکے والوں سے اور مکے والوں سے مکے والوں نے پیسہ لینا ہے عمر سے تو زید بجائے مکے والوں کو دینے سے کس کو دے دے عمر جو ہے وہ بجائے مکے والوں کو دینے سے کس کو دے دے زید کو دے دے تو سمجھ آیا یہ تو یہاں کی مثال ہے نا ایسے کہ مثلا زید نے عمر سے پیسہ لینا ہے سو روپیہ اور عمر سے لینا ہے اپنا زید سے لینا ہے کس نے بکر نے تو بکر دیا ہے امر کے بات میاں تو نے زید کو دینا ہے میں نے زید سے لینا ہے تو مہربانی کر بجائے زید کے مجھے دے اور وہ بھی راضی ہو گیا زید تو وہ دے دیں تو یہاں بھی ایسے ہے کہ ایک مسلمان کی بیوی مشرقہ تھی مکے مکرمہ کے اندر مسلمان نے زید نے طلاق دے دی اور ان سے مطالبہ کیا کہ پانچ سو حق المار واپس کرو انہوں نے واپس نہیں کیا کچھ دنوں کے بعد مکے والوں کی کوئی عورت ایمان قبول کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی ہے اب اس کے ساتھ شادی کی ہے کس نے امر نے تو اب کیا ہوا امر نے پیسے دینے ہیں کن کو مکے والوں کو زید نے مکے والوں سے لینے ہیں تو امر جو ہے وہ بجائے مکے والوں کو دینے کے کس کو دے دے گے زید کو دے دے تو سمجھ آئیے بات اچھی طرح اب کرو مانا یہ حکم چھٹا ہے تبادلے کون سا حکم ہے تبادلہ اور اگر فوت ہو جائے تم سے کوئی چیز کچھ مال تمہاری بیویوں سے کفار سارے طرف کفار سے ہے آب تم پس بدلا لو تم بدلا تم جو ہے نا آب تم یہ فات حم پر معطوف ہے کیا ہے معطوف ہے اور یہ انصاف لگے گا خیال کرنا آپ تم جزا نہیں ہے جزا ہے فعت الدین اس کے آگ اب تم کے جو بعد کھڑا خیال کرو ذرا یہ بھی شرط کا حصہ ہے اگر فوت ہو جائے اور اگر بدلا لو کیا مانا کر رہا ہوں اگر کچھ فوت ہو جائے یعنی ان کے پاس پیسہ رہ جائے پھر تم اگر بدلا یعنی تمہارے پاس ان کی عورتیں آ جائیں تو فعت اللہ دینا دے دو تم ان مسلمانوں کو جو چلی گئی ہیں بیویاں ان کی بلا ہو گئی ہے دے دو تم کن کو دے دو ان مسلمانوں کو دے دو جو چلی گئی ہیں بیویاں ان کی مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اللہ نسخہ عمل ہے اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے اللہ بھی بلکہ وہ ذات پاؤ جو تم ساتھ اس کے ایمان لانے والے ہو سمجھا اسی سے لے رہو اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم اب منسوخ ہے یہ سلو ہدیا کے ساتھ مختص تھا یا یو نبی یونا جا مومنات طریق امتحان تفصیل ابھی گزرا ہے نا فام تہرو ہننا اب فام تہرو ہننا کا طریقہ بتلا رہے ہیں امتحان کا طریقہ کیا ہے اور لکھو گا قانون برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو محنت کرو یہ بھی ہے نا پھر قانون برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبیو ایو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا عقل مومنات جب کہ آ جائیں آپ کی خدمت میں ایمان والی عورتیں اللہ نے ان کو مومنات پہلے فرما دیا ہے ایمان والی عورتیں یوبا یہ نہ بیعت کریں آپ کے ساتھ اللہ اللہ شرک نہ بلّہ شیا اس شرط پر کہ نہ شریک کریں گی وہ ساتھ اللہ پاک کے کسی چیز کو اللہ جی شرک نہ بل ہے شرط اول انقلاب اعتقادی شرط اول سن رہے ہو ہاں انقلاب کی پہلی شرط یہ ہے محمد علیہ السلام و تقریم کا مرید وہ بنے گا جو مشرق نہیں ہے جو ہاں مشرق اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے جھوٹ بولتا ہے عاشق رسول اور محمد علیہ السلام کا مرید وہ ہوگا جو شرک محمد علیہ السلام کا مرید ہوگا تو پہلی شرط ہے اللہ یہ شرک نب اللہ ہے یہ ذکر تو ہے نا مومنات کا لیکن حدیث پاک میں صاف موجود ہے آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف ان کے ساتھ یہ شرطیں نہیں رکھی تھیں جو بھی حضرت کا مرید ہوتا تھا آپ پہلے یہی شرطیں رکھتے تھے تو سن رہے ہو جو بھی آپ کا مرید ہوتا تھا آپ یہ شرائط بیان کرتے تھے جو جو, جو یہ شرائط قبول کرتا آپ مرید کرتے ورنہ نہیں اللہ اللہ شرخن اس شرط پر کہ نہ شریف کریں گی وہ سات اللہ کے کسی چیز کو مسئلہ علا میں تفصیل گزری ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کے پجاری تھے اس لیے مشرق تھے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی شرط سے منع فرمایا کسی خاص معبود کا نام نہیں لیا اب دیکھو یہ شیان کا عام ہے مادہ تن کیا ہے اس کا مادہ عام ہے ہر کو شہشان ہے پھر ناکیرا ہے پھر نفیجے بعد ہے تو جہان کی کوئی چیز بھی اس سے خارج اللہ جو شرک میں بلّ ہے شیا ہے یا خان ہے شیا یہ کہ نہ شریک کریں گے وہ ساتھ اللہ کے کسی چیز کو نہ نبی کو نہ ولی کو نہ جن کو نہ فرشتے کو نہ نوری نہ ناری نہ خاکی نہ حجر نہ شجر نہ صنم نہ وسن کوئی چیز بھی نہیں بلا یا فرقنا نمبر دو یہ عملی انقلاب ہے اور نہ چوری کریں گی وہ عورتوں کو عام طور پر عادت ہے چوری کرنے کی سمجھے چوری خامن کی کرتی ہے کس کی خامن نے پیسے دیے تو کچھ اٹھا لیے خامن نے آٹا لے کر دیا تو کچھ ماں باپ کے گھر بھیج دیا سمجھا اس طرح اور نہ چوری کریں گی بلا یا نمبر تین اور نہ دینا کرائیں گے بلا اولادہ اولاد اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت معاذہ رضی اللہ عنہ کی ماں اس کا نام کیا ہے ہاں؟ یہ خاندان بھی مظلوم خاندان ہے حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان ان کی بیوی یہ خاندان بھی مظلوم ہے سمجھا تو مار ہے بھر مار ہے بس موضوع آپ کی مکھو کی اس کا نام ہندا نہیں ہے ہند ہے اس کا نام کیا ہے بڑے بڑے مولوی بھی ہندا ہندا بولتے رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے ہند بن تو یہ بھی ان عورتوں میں تھی یہ جو بیعت کر رہی تھی نا ان عورتوں کے اندر بھی بھی ہند بن تو رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹھی تھی سمجھا تو آپ نے جب حضرت عمر کھڑے تھے حضرت عمر کو آپ نے کھڑا کر دیا کہ یہ پڑھتا جا اور ان سے پوچھتا جا جب آیا بلا یس نہ چوری نہ کریں سمجھا تو بی بی ہند بول پڑی کہ ابو سفیان جو ہے راجل المسی کو کچھ بخیل ہے اور مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چوری چوری اس کے مال سے اٹھا لیا کروں اتنا جتنا میرے بچوں کو ضرورت ہو جی تو آپ نے سنا خود ہی ما یکفی کے بالدہ سے معروف ہے ہاں تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اتنا قدر اٹھا سکتی ہے جتنا تجھے ضرورت ہے پھر جب آگے آیا ولا ولاجنین اور نہ دینا کرائیں تو پھر بی بی ہند بول کری بی ہند نے کہا کہ کوئی شریف اور ہرا عورت دینا کروا سکتی ہے لپت نستحجی نستا کفل جاہلیت اسلام ہم تو جہلیت میں بھی اس بات سے پرہیز کرتی تھی تو اسلام کے بعد کیسے یہ کام ہو سکتا ہے سمجھا آگے آیا بلا یا نہ اولاد اور نہ قتل کریں وہ اپنی اولادوں کو اپنی اولادوں کو بھی قتل بی بی بول پڑی بی بی نے کہا ہم نے پال پال کر بڑا کیا آپ نے ان کو بدر میں قتل کیا سمجھا نبی اور نبی علیہ السلام نے بدر کے اندر ستر کافر مارے تھے نا ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے پال پال کر بڑا کیا اور آپ نے بدر میں ان کو قدم کیا بلا یا بہتان اور نہ آئیں وہ سات بہتان کے جو باندھے اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان حضرت یہ نمبر پانچ کیا مطلب ہے بین ایدی ارجول ہن ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ عورتیں زنا کراتی تھیں بچے پیدا ہوتے تھے تو منسوب ہوتے تھے خامد کی طرف کیونکہ نکاح جو ہے نکاح والی عورت کا جس کا خامن موجود ہے اگر وہ زنا کرائے اور حمل ہو جائے تو اس پر کوئی شک نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا خامن جو ہے تو فرمایا کہ وہ زنا کراتی تھیں بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو منسوب کس کی طرف ہوتا خامن کی طرف کیونکہ وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے دو ہاتھ میں پاؤں کے درمیان تھے سمجھا نا اس لیے ہننا نے گیا ہے اور دوسرا قول یہ کہ نہ بلکہ مطلق مراد اس لیے کہ انسان گناہ جو کرتا ہے ہاتھ پاؤں کے ذریعے کرتا ہے نہیں ذکر ہے ایڈی ارجن کا مراد خود ان کی نفس اور ان کی جان ہے کہ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے یعنی میں نے کیا ہے یہی مراد ہے اور نہ آئے ساتھ بہتان کے جو باندھے اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سمجھا بلا یا آفین کفی کسی معروف ہے اور نہ فرمانی کریں وہ تیری کسی معروف ہے شریعت کے کسی حکم کے اندر سمجھا سی بی بی ہنس بول پڑی اس نے کہا ہم آپ کی خدمت میں جو آئی ہیں تو نافرمانی فرمانی کا ارادہ لے کر تو نہیں آئیں بی بی نے بڑی عجیب بات کہی فرماتی حضرت آج سے پہلے آج سے پہلے جب ہم مشرقہ اور کافرہ تھیں تو سب سے زیادہ آپ کا گھر ہمیں مبغوض تھا ہمیں آپ کے گھر کے ساتھ سب سے زیادہ کیا تھا بہت تھا سمجھا اور ہم رات دن یہی چاہتے تھے نوز بلّہ کا نقل کفر کفر کا بھاجن کہ آپ اور آپ کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذریع ہو جائے لیکن آج جب ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تو جتنی محبت ہمیں آپ کے گھر کے ساتھ ہے اتنا محبت کسی کے ساتھ نہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو عزت عطا یعنی کرنا اور ایمان جو دیا ہو گیا جب یہ شرطیں پوری کر دیں تو بس بیعت کرو تم ان کے ساتھ بس تب پھر اللہ اور معافی مانگو ان کے لیے اللہ پاک سے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو پچھلے گناہوں کی کس کی معافی مانگو پچھلے گناہوں کی معافی مانگو اور ان سے بیعت کر لو سمجھا سر بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی ایشا فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ان تم اعلیٰ کا تم یہ شرط قبول کرتی ہو سمجھا انہوں نے کہا حضرت نام یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کد گا تو بس میں نے تمہیں بیعت کر ماں یاد امراطن قطو اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا کد بایا ہن کلامن آپ نے کلام کے ساتھ بیعت کی فرمایا قصبہ یا تو کنہ بس میں نے تمہیں بیعت کر دی بات یہی بیعت ہے فبا یہ ہونا بس بیعت کر تو ان کے ساتھ بیعت لے تو ان سے وسط لہن اللہ اور معافی مانگ تو ان کے لیے اللہ پاک سے ان اللہ اللہ تو اس لیے کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں یا یو اللہ دینا آ منو بجر کرائے ہاں یہ منافق نے غلط لکھا ہے یہ لفظ ہے مومنین کیا لفظ ہے مومنوں کو گزر ہو رہی ہے آخری کے اندر تاکہ ابتدا صورت کے ساتھ مرتبط ہو جائے نظر برائے مومنین لکھا ہے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والے ہو سمجھا نہیں اللہ کا قبل قومن نہ دوستیاں رکھو تم ایک قوم کے ساتھ ایسی قوم کے ساتھ اللہ علیہم علت اول ضلالت پہلی علت لا لاپت کی پہلی علت کیا ہے ضلالت کے وہ گمراہ ہے غضب کیا ناراض ہوا اللہ پاک اوبر ان کے قد نمبر دو میں علم ضلالت چل گئے ہاں یہ بڑے ظالم ہیں ان کو اپنی ضلالت کا خود علم دیا ہے تاکہ نا امید ہو چکے ہیں وہ آخرت کے ثواب سے آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں یہ کون لوگ مراد ہیں قوم غازی اللہ علیہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہود مراد ہیں کیا مراد ہے کیونکہ غضب کا ذکر اکثر ان کے لیے آیا کرتا ہے آگے بھی آئے گا پہلے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن صحیح یہ ہے کہ تمام کفار مراد ہیں مشرقین عرب کیونکہ شان نزول ہوئی ہے نا جی۔ مشرقین عرب یہود نصارہ جتنے بھی کافر ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں تاکہ نا امید ہو چکے ہیں وہ آخرت سے جائے سل کفار ہو جس طرح کے نا امید ہو چکے ہیں کفار میں اصحاب القبور خیال کرو کمانا سمجھو غالی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس طرح کے نا امید ہو چکے ہیں کافر قبر والوں سے تو معلوم ہو قبر والے سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے نہیں جی؟ بظاہر تو یہی مانا ہے جس طرح کے امید ہو چکے ہیں کافر کن سے اصاب قبور سے تو اصاب قبور سے نا امید ہونا کس کا کام ہے کافروں کا کام ہے اس لیے مانا سمجھو یہ من اصاب قبور کا من جو ہے یہ من بیانیہ ہے کیا ہے اب خیال قرمانے کا جس طرح کے نا امید ہو چکے ہیں کافر قبر والے جس طرح کے نا امید ہو چکے ہیں کافر قبر والے قبر والے کافر جس طرح نا امید ہو چکے ہیں کیونکہ جب انسان مرتا ہے سمجھا تھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ٹھکانا جنت ہے یا جہنم میں وہ حالات سامنے آ جاتے ہیں عذاب شروع ہو جاتا ہے بردخ وقت تو جس طرح قبر والے کافر آخرت کے ثواب سے کیا ہو چکے ہیں نا امید اس طرح یہ جو زندہ موجود ہے یہ بھی نا امید ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں جس طرح کے نو امید ہو چکے ہیں کافر من بن القبور قبر والے قبر والے کافر جس طرح نو امید ہو چکے ہیں حضرت سورہ صف کا مقبل کے ساتھ ربط تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہوا ہے سمجھا ایک اور ربط بھی عرض کر رہا ہوں اور ربط یہ ہے کہ ابھی سورہ ممتحنہ کے اندر مقاتا عن الکفار کا بیان تھا کس کا بیان تھا اب بیان ہے مقاتلہ بالکفار کا کا بیان ہے ہے لکھا آپ کے پاس ہاں, ہاں، نیچے لکھا ہے بسم اللہ کے نیچے لمبی عبارت ہے پہلی صورت میں مقاطع کا بیان تھا اس میں مقاتلہ کا بیان ہے یعنی فرائض مجاہدین سرپروشان کچھ سمجھ آیا ہے اچھا تیسرا رقط اور بھی عرض کر رہا ہوں کہ سورہ ممتحنہ کے اندر بڑے مومنین پر زجر تھی کس پر زجر تھی اب ان کے سورہ اندر چھوٹے مومنین پر رہے اعلیٰ سبیل تنزل کیا کہہ رہا ہوں اعلیٰ سبیل چھوٹے مومنین پر بھیجا رہے اچھا اور حضرت بات عرض کرنی ہے کہ جماعت جو کامیاب ہوتی ہے تب کامیاب ہوتی ہے تو اس کی تین تین قوتیں جو ہیں وہ صحیح ہوں گے سمجھا سمجھو بات جماعت کے کامیاب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس جماعت کے جو علماء ہیں علماء وہ اپنا فرض پورا ادا کریں علماء جو ہے وہ پورا اپنا فرض جو ہے وہ پورا ادا کریں یعنی اپنا جو پروگرام اور منشور ہے وہ لوگوں تک پورا پورا پہنچائیں اس میں کسی طرح کی مداحت کمی بیشی نہ کریں نمبر دو اس جماعت کے جو دنیا دار ہیں وہ اپنا فرض پورا کریں یعنی جب بھی پیسے کی جماعت کو ضرورت ہو وہ پیسہ دیں اگر وہ لوگ جو دنیا دار لوگ اہل سروت اور اہل دولت اپنا فرد ادا نہیں کریں گے تو وہ جماعت نہیں چل سکے گی تیسری شرط کیا ہے کہ اس جماعت کے جو سرفروش اور مجاہدین ہیں وہ بھی اپنا فریدہ پورا ادا کریں کہ جب جہاد کی اور جان کی قربانی کی ضرورت پیش آئے وہ فوراً حاضر ہو جائے اور جان کی قربانی اگر یہ نہیں ہوگا تو تب بھی وہ جماعت کامیاب ہو جماعت کے کامیاب ہونے کتنی شرطیں ہیں تین پہلی شرط یہ ہے کہ علماء فرائض ادا کریں دوسرا یہ کہ اہل سربت اہل دولت فرائض ادا کریں اگلے یا اور تیسرا یہ کہ مجاہدین اور سرفروش میں وہ اپنا فریضہ ادا کریں یہ تین جماعتیں جب تک اپنا فرض ادا نہیں کریں گی وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اب سورہ صف کے اندر حضرت فرائض مجاہدین کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے اوپر لکھا بسم اللہ کے اوپر فرائض مجاہدین اچھا اس کے بعد آ رہی ہے سورہ جمعہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے فرائض علماء کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے اور اس کے بعد آ رہی ہے سورہ منافقون اس کے اندر فرائض اہل دولت کا ذکر ہے بات سمجھ لیجیے اب آ جاؤ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم